خالد نے ابو معاشر سے انہوں نے ابراہیم نخائی سے انہوں نے اور سے روایت کی کہ ایک آدمی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ٹھہرا صبح کو وہ اپنا کپڑا دھو رہا تھا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تیرے لیے کافی تھا کہ اگر تو نے کچھ دیکھا تھا تو اس کی جگہ کو دھو دیتا اور اگر تو نے اسے نہیں دیکھا تو اس کے ارد گرد تک پانی چھڑک دیتا میں نے اپنے آپ کو اس حال میں دیکھا کہ میں اسے یعنی مادہ منویہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے اچھی طرح کورجتی تھی پھر آپ اس کپڑے میں نماز پڑھتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 668